وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمه أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون صدق الله مولانا العظيم مدتوں جیل میں رہنے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یوسف علیہ صلاحت والسلام کے رہائی کے اسباب کیے جاتے ہیں اس کی صورت یہ بنتی ہے کہ بادشاہ مصر خواب دیکھتا ہے وہ خواب بادشاہ کے لیے بڑا پریشان کن ہوتا ہے اور اس خواب کی وجہ سے بادشاہ پریشانی کے اندر مبتلا ہوتا ہے اپنے درباریوں کو اپنے ملک کے حکمہ اوقلا سمجھدار لوگوں کو بادشاہ اپنے دربار کے اندر جمع کرتا ہے اور جمع کر کے سب کو یوں کہتا ہے کہ میں نے خواب دیکھا ہے تم میں سے کوئی اگر اس خواب کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے بتاؤ پھر وہ خواب بادشاہ اپنے ان درباریوں کے سامنے ذکر کرتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ سات گائے تو موٹی تازی ہیں فربا ہے تندرست گائے ہیں موٹی تازی سات گائے ہیں اس کے بعد سات گائے دبلی پتلی ہیں وہ آتی ہیں جو انتہائی لاغر کمزور اور مارے بھوک کے دبلی ہو چکی ہے ایسی سات گائے نمودار ہوتی ہے اور وہ سات جو موٹی تازی گائے ہوتی ہے اس کو کھا جاتی ہے یہ لاغر اور کمزور گائے یہ میں نے ایک بات تو خواب میں یہ دیکھی اور دوسرا منظر یہ دیکھا کہ سات بالیاں سات گیہوں کے خوشے یہ جو ہے بالکل ہرے بھرے اور بالکل تر و تازہ ہے اور دوسرے سات خوشے گیہوں کے دیکھ رہا ہوں کہ وہ بالکل کھوکھلے ہیں سوکھے ہیں اس میں کچھ نہیں ہے گیہوں کا جو پودا ہوتا ہے اس پر بالیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں خوشے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور اس میں گیہوں کے دانے ہوتے ہیں تو بادشاہ نے کہا کہ سات خوشے تو میں نے ایسے دیکھے کہ جو بالکل ہرے بھرے ترو تازہ اور اس میں دانے بھرے ہوئے تھے اور دوسرے سات خوشے ایسے دیکھ رہا ہوں کہ جو بالکل سوکھے ہوئے ہیں کھوکھلے ہیں اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے یہ دو باتیں اور یہ دو منظر میں نے خاک کے اندر دیکھے سات موٹی تازی گائے ہیں اس کے ان کے ساتھ سات لاغر اور کمزور گائیں نمودار ہوتی ہیں اور وہ سات موٹی تازی گائےوں کو کھا جاتی ہے اور دوسرا منظر میں نے یہ دیکھا کہ گیہوں کے سات خوشے ہرے بھرے ہیں اور دوسرے جو ہے سات خوشے ہیں وہ بالکل کھوکھلے اور سوکھے ہیں یہ خواب میں نے دیکھا ہے تم میں سے کوئی اگر اس خواب کی تعبیر جانتا ہو تو بتاؤ سارے حکمہ اوقلا سمجھدار بادشاہ کے درباری گزارا سب جمع تھے سب یہ خواب سن کر کے کہنے لگے کہ خواب بے حقیقت معلوم ہوتا ہے اس میں ملی جلی باتیں ہیں یہ ایسا خواب نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعبیر نکالی جا سکے اگر صحیح خواب ہوتا تو ہم اس کی تعبیر بتا سکتے لیکن یہ خواب تو ملا جلا ہے اور وساوس کے قبیل سے معلوم ہوتا ہے اس لیے اس خواب کی تعبیر ہم نہیں جان سکتے اس خواب کی تعبیر ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ خواب تعبیر کے قابل ہی نہیں ہے ان درباریوں کے اندر وہ یوسف علیہ السلاد وسلام کا قید کا ساتھی بھی بیٹھا ہوا تھا کہ جس کی بہت سالوں پہلے رہائی ہو گئی تھی کہ جو بادشاہ کا ساتھی تھا پلانے کی خدمت پر معمور تھا اور برسوں تک یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے ساتھ جیل میں رہا تھا جیل میں رہا تھا اور اس نے خواب دیکھا تھا اور خواب کی تعبیر یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اس سے کہی تھی کہ تم جو ہے جیل سے رہا کر دیے جاؤ گے اور دوبارہ اپنی ملازمت کے اوپر معمور ہو جاؤ گے اور اس سے یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے رہا ہوتے وقت یہ کہا تھا کہ ذرا بادشاہ سے میری بھی یاد دلا دینا کہ یوسف نامی ایک شخص بھی بہت سالوں سے جیل کے اندر پڑا ہوا ہے اور رہائی کا منتظر ہے لیکن کل گزرا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قدرتی انتظام یہ ہوا کہ وہ بھول گیا اور بادشاہ سے اس کا تذکرہ نہیں کر پایا اور سات سال اس بات کو گزر گئے سات سال تک اس کو یاد نہیں آیا وہ بھی دربار کے اندر بیٹھا ہوا ہے جب بادشاہ نے یہ خواب درباریوں کے سامنے ذکر کیا اب اسے ایک دم یاد آتا ہے کہ ہاں جیل میں ایک ساتھی میرے ساتھ تھا وہ خواب کی تعبیر میں بڑے ماہر تھے اور وہ خواب کی تعبیر بہت اچھی طرح جانتے تھے اس وقت اسے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی یاد آتی ہے سات سال کے بعد وہ کھڑا ہوتا ہے فوراً اور بادشاہ سے یوں کہتا ہے کہ مجھے اجازت دو تو میں خواب کی تعبیر بتلا دوں بادشاہ نے کہا اجازت ہے بتلاؤ تو پھر اس نے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق کہا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی بڑی تعریف و توصیف کی یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی جو ہے جیل میں مدتوں سے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا بند ہونا بھی اس نے اس موقع پر ذکر کیا کہ بھئی یوسف نامی آدمی ہیں وہ اتنے سالوں سے جیل کے اندر پڑے ہیں بڑے صالح متقی آدمی ہیں اور خاک کی تعبیر کے اندر زبردست مہارت رکھتے ہیں آپ اگر مجھے اجازت دیں اور یوسف کی جیل میں میرے ساتھ ملاقات کرائیں تو میں یوسف سے جا کر کے اس کی تعبیر معلوم کر سکتا ہوں میرے ان کے ساتھ جیل کے اندر اچھے تعلقات تھے اور میرے جیل کے اندر ان کے ساتھ اچھی شناسائی اور اچھی پہچان جو ہے ہو گئی تھی بادشاہ نے اجازت دے دی جیل کے اندر یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی ملاقات کا اس شخص کے لیے انتظام کر دیا وہ ساتھی یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے قید کا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے پاس جیل کے اندر پہنچتا ہے اور پھر یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو پوچھتا ہے کہ ایوہ صدیق اے سچے آدمی پہلے وہ یوسف علیہ سلاد وسلام کی صداقت کا اعتراف کرتا ہے یوسف علیہ سلاد وسلام کو جو ہے سچا آدمی کہتا ہے کہ واقعی تم جو ہے بڑے سچے ہو دیانت دار ہو اور خواب کی تعبیر کے اندر اللہ نے تمہیں بڑی مہارت دی ہے تم جو خواب کی تعبیر بتاتے ہو اسی کے مطابق ہوا کرتا ہے چونکہ اس کا ذاتی تجربہ تھا اس نے اپنا جو خواب یوسف علیہ سلاۃ وسلام کے سامنے بیان کیا تھا اور یوسف علیہ سلاط والسلام نے اس کی جو تعبیر دی تھی عین اس کے مطابق ہی ہوا تھا اس لیے اس نے کہا کہ ایوہ صدیق اے سچے آدمی میں ایک خواب کی تعبیر جو ہے بادشاہ کی طرف سے لے ایک خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے بادشاہ کی طرف سے آیا ہوں بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ نے سات گائیں موٹی تازی دیکھی پھر سات گائیں دبلی پتلی دیکھی پھر یہ دیکھا کہ سات دبلی پتلی گائیں ان سات موٹی تازی گائےوں کو کھا گئی اور بادشاہ نے یہ بھی دیکھا کہ سات ہرے بھرے جو ہے گیہوں کے خوشے ہیں بھرے ہوئے اور ساتھ جو ہے کھوکھلے اور ہوئے کھجور کے گوشے ہیں ہیں خوشے یہ بھی بادشاہ نے منظر دیکھا ہے آپ اس کی تعبیر بتلائیے کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے آپ جو خواب کی تعبیر دیں گے میں جا کر کے ان کو بتلاؤں گا بادشاہ کو کہوں گا کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے تو اس سے ان کو آپ کے کمالات کا بھی پتہ چلے گا آپ کے متعلق بھی بادشاہ کو واقفیت ہوگی کہ آپ کون ہیں اور آپ کو اس طرح اتنے باکمال آدمی کو اس طرح جو ہے برسوں سے جیل کے اندر ڈالے رکھا گیا ہے شاید بادشاہ کو بھی اس کا احساس ہوگا کہ ایسا باکمال آدمی ایسا جو ہے نیک اور صالح آدمی برسوں سے جیل کے اندر سڑ رہا ہے میں خواب کی تعبیر جا کر کے بادشاہ کو بتلاؤں گا تو اسے بھی اس بات کا احساس ہوگا اور اسے بھی آپ کی قسم پرسی کی حالت کا علم ہوگا کہ برسوں سے اس طرح قسم پرسی کے عالم میں جیل کے اندر آپ پڑے ہوئے ہیں بہرحال اس نے یہ ساری باتیں کہی خواب جو ہے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے جو ہے اس خواب کی تعبیر بتلائی کہ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ وہ سات جو موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں بادشاہ نے اور دوسری طرف سات خوشے ہرے بھرے بادشاہ نے دیکھے ہیں یہ سات موٹی تازی گائیں اور یہ سات یہ گیہوں کے ہرے بھرے خوشے یہ تو سات پہلے سات سالوں کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے سات سالوں کے اندر اب سے جو سات سال ہوں گے اس کے اندر خوب بارش ہوگی لوگوں کی کھیتیاں خوب لہ لہائیں گی اور لوگوں کے خوب پیداوار ہوگی غلہ جو ہے خوب پکے گا ان سات سالوں کے اندر یہ سات موٹی تازی گائیں اور یہ سات ہرے بھرے کھوشے سات سالوں کے ہرے بھرے رہنے کی طرف اشارہ ہے کہ پہلے سات سال تو بڑی خوشحالی کے گزریں گے خوب بارش برسے گی خوب لوگوں کا اگے گا اور کھیتیاں جو ہے خوب پکے گی غلہ لوگوں کے خوب پیدا ہوگا سات سالوں کے اندر تو ایسا ہوگا پھر جو بادشاہ نے دیکھا کہ سات دبلی پتلی گائے ہیں اور جو ہے سات کھوکھلی بالیاں ہیں اور سات جو ہے یہ سوکھی اور خشک جو ہے خوشے اور بالیاں ہیں یہ دونوں چیزیں اشارہ ہے کہ پھر دوسرے سات سال آئیں گے قحط کے دکاڑ کے آئیں گے ان سات سالوں کے اندر بارش نہیں ہوگی دکاڑ پڑے گا اور جو ہے کوئی چیز کسی کے اگے گی نہیں صرف کی کھیتیاں جو ہے سات سال تک اجڑ جائے گی اور وہ سات سال ایسے اجڑے یہ جو ہے قحط کے ہوں گے کہ پہلے سات سالوں میں جو غلہ ہوگا تھا اور اس کے لیے لوگوں نے جو ذخیرہ کیا تھا ان سات سالوں میں وہ سارا پورا ہو جائے گا البتہ اتنا رہ جائے گا کہ اس کو پھر اگلے سال جو ہے بو سکیں گے اتنا ہی واقع رہ جائے گا ورنہ وہ سات سالوں کا بھی سارا بعد کے سات سالوں کے اندر ختم ہو جائے گا یہ یوسف علیہ السلام یہ تو خواب تھا اور خواب کی تعبیر سے جتنا خواب تھا اس کی یہ تعبیر تھی یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اس کو بتلائی اور پھر خواب سے زیادہ ایک دو باتیں بھی یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے بتلائی یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے یوں کہا کہ سات سال قحط سالی کے پورے ہو جائیں گے کے سات سال جب پورے ہو جائیں گے تو اس کے بعد جو آٹھواں سال آئے گا اس میں پھر خوب بارش ہوگی اور اس میں پھر خوب لوگوں کے جو ہے غلہ پکے گا سات سال پر قحط کا سلسلہ ختم ہو جائے گا لوگوں کی بدحالی ختم ہوگی اور پھر خوشحالی کا دور دورہ آٹھویں سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گا خواب میں اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں تھا علیہ نے الہی کے توسط سے یہ بات اس کو بتلائی یہ خواب میں تو دو سات سالوں کی طرف ہی اشارہ تھا پہلے سات سال خوشحالی کے اور دوسرے سات سال بدحالی اور قحط سالی کے اسی کی طرف خواب میں اشارہ تھا آٹھویں سال کی طرف جو بارش کا ہوگا سات سالوں کے قحط کے بعد اس میں جو ہے خواب کے اندر اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں تھا یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے یہ زائد بات بتلائی کہ سات سال پر قحط پورا ہو جائے گا اور پھر آٹھواں سال بہت خوشحالی کا ہوگا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوب بارش برسے گی اور اس میں لوگ خوب اگائیں گے ان کی کھیتیاں جو ہے خوب پکے گی اس آٹھویں سال کے اندر ایک بات تو زائد یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے یہ بتلائی اور دوسری بات یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے زائد یہ بتلائی کہ یہ سات سال جو قحط سالی کے ہوں گے اس میں لوگوں کی پریشانیوں کو دور کرنے کی ایک ترکیب یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے بتلائی کہ بھائی اس میں لوگوں کا اگے گا نہیں اس میں لوگوں کی کھیتیاں نہیں پکیں گی تو پھر لوگ بھوکے مریں گے تو اس کا علاج اور اس کی تدبیر یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے بتلائی کہ ان قہد کے سات سالوں کے اندر بھوک مرا نہ آئے اور لوگ جو ہے بھوک کے اندر مبتلا نہ ہو لوگوں کو غلہ ملتا رہے پہنچتا رہے اس کے لیے یہ تدبیر اختیار کی جائے کہ پہلے سات سال جو خوشحالی کے ہے اس میں لوگوں کے کھیتیوں میں خوب برکت ہوگی لوگوں کا خوب اگے گا اتنا کہ وہ ضرورت سے زائد ہوگا تو اس وقت ایسا کرے کہ جتنا ضرورت ہو اتنا ہی جو ہے گیہوں کو بالیوں میں سے نکالا جائے اس کے چھلکے اتارے جائیں گیہوں کھلیان کے اندر کھلی کے اندر لا کر کے پھر اس کو گہا جاتا ہے آج کل تو مشینیں پیدا ہو گئی اسی سے جو ہے اس کے چھلکے اتر جاتے ہیں اور گیہوں تیار نکل آتے ہیں لیکن پہلے زمانے کے اندر تو کھلیان کے اندر کھلی کے اندر اس کو جمع کیا جاتا تھا اور پھر جانور اور اس کے اوپر پھرائے جاتے تھے اور اس کی وجہ سے اس کے چھلکے نکلتے تھے ایسے طریقے ہوا کرتے تھے تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے یوں کہا کہ اس پہلے سات سالوں کے اندر جتنا پکے وہ سارا جو ہے چھلکے چھلکوں سے نکالنا لیا جائے جتنی ضرورت ہے اتنے ہی کے چھلکے اتارے جائے اور باقی گیہوں جو ہے چھلکوں کے اندر ہی بالیوں کے اندر ہی رہنے دیے جائیں یعنی ذخیرہ کیا جائے اور چھلکوں کے اندر رہنے دیا جائے وہ اس وجہ سے کہا کہ لوگوں نے تجربہ یہ بیان کیا ہے کہ گیہوں جب تک چھلکے کے اندر رہتا ہے تو اس میں جیواٹ نہیں پڑتا وہ سڑتے نہیں ہے اس میں کیڑے نہیں پڑا کرتے تو ذخیرہ اندوزی کا یہ طریقہ یوسف علیہ سمر والسلام نے بتلایا کہ جتنی ضرورت ہے اتنے کو گہا جائے اتنے کے جو ہے چھلکے اتارے جائیں اور باقی گیہوں چھلکوں کے اندر ہی رہنے دیے جائیں اس طرح ذخیرہ کیا جائے ہر سال کہ جتنا ضرورت ہو اتنا استعمال کیا جائے اور باقی کا اسٹاک کر لیے جائے حکومت یہ انتظام کرے کہ جو ہے وہ سارا اسٹاک جمع رکھے اور اس کو چھلکوں کے اندر رکھے تو پھر سڑنے کا بھی کوئی اندیشہ نہیں ہے اس طرح سات سالوں کے اندر بہت بڑا ذخیرہ جمع ہو جائے گا اور کافی مقدار کے اندر اس کا جو ہے اسٹاک ہو جائے گا تو پھر جو سات سال قحط کے آئیں گے اس میں یہ پہلے سات سالوں کا ذخیرہ کیا ہوا غلہ کام آئے گا اس میں حکومت جو ہے لوگوں کو ان کی ضرورت کے اعتبار سے تقسیم کرے جتنے لوگوں کو ضرورت پڑے اس اعتبار سے تقسیم کرتے جائیں تو یہ سات سال جو قحط کے ہوں گے اس میں لوگوں کو پریشانی نہیں ہوگی اور لوگ جو ہے بھوک مرے کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے یوسف علیہ والسلام نے یہ تدبیر بھی بتلائی ان قحط سالی میں پریشانی کو دور کرنے کے لیے اور جو ہے بھوک مرے کے علاج کے طور پر یہ بات ظاہر تھی خواب کے اندر اس علاج کی طرف اشارہ نہیں تھا خواب کے اندر اس تدبیر کی طرف جو ہے اشارہ نہیں تھا بہرحال یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے خواب کی تعبیر بھی بتلائی اور تعبیر کے ساتھ ساتھ یہ دو زائد باتیں بھی یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے بتلائی کہ آٹھواں سال قحط سالی کے سات سالوں کے بعد کا جو آٹھواں سال ہوگا بڑا خوشحالی کا سال ہوگا اور جو سات سال قحط کے ہوں گے اس میں بھوک مرے کا یہ علاج ہے کہ خوشحالی کے پہلے جو سات سال ہیں اس میں ضرورت سے زائد غلے کا ذخیرہ اور اسٹاک کر لیا جائے تو یہ قحط سالی کے سالوں کے اندر یہ اسٹاک جو ہے کام آئے گا اور لوگ پریشانی کے اندر مبتلا نہیں ہوں گے یہ بادشاہ کا ملازم اور یہ بادشاہ کا درباری یہ تعبیر سن کر کے اور سمجھ کر کے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے پاس سے بادشاہ کے پاس پہنچتا ہے اور بادشاہ کو جا کر کے وہ ساری تفصیل عرض کرتا ہے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق پھر تعریف کے اور توصیف کے کلمات کہتا ہے اور یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے جو تعبیر بتلائی اور جو زائد باتیں اور تدبیر و علاج بتلایا تھا وہ بھی جو ہے بادشاہ کے سامنے ذکر کیا تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی اس تعبیر کو سن کر اور نہ صرف یہ تعبیر تھی بلکہ اس میں خواب میں جس پریشانی کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اس پریشانی کا علاج بھی یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے بتلا دیا تھا اس لیے بادشاہ بڑا متاثر ہوا چنانچہ بادشاہ نے یوں کہا کہ اس کو ہمارے پاس لے آؤ جیل سے اس کو رہا کرو اور اسے ہمارے دربار میں ہمارے پاس لے آؤ ہم اس کا اعزاز کریں گے اس کا سنمان کریں گے کہ بڑا با کمال آدمی معلوم ہوتا ہے بڑا نیک سالے اور دندار آدمی معلوم ہوتا ہے چنانچہ وہ بادشاہ کا درباری دوبارہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے پاس جاتا ہے یہ اللہ کی طرف سے جیل سے رہائی کا سبب اور جیل سے رہائی کے اسباب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں چنانچہ وہ درباری جو ہے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے پاس جیل کے اندر جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کو طلب کرتے ہیں اور آپ کی رہائی کا حکم نافذ کر دیا گیا ہے آپ کی رہائی کا آرڈر جو ہے بادشاہ کی طرف سے جاری کر دیا گیا ہے آپ تشریف لے چلیے یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے کہا کہ نہیں میں ایسے نہیں آؤں گا بادشاہ سے جا کر یوں کہو کہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے پہلے معاملہ صاف کر لو کیا اس معاملے میں تمہیں میرے اوپر کوئی شبہ ہے کیا اس معاملے میں تمہیں میری ذات اور میری شخصیت مشتبہ معلوم ہوتی ہے یعنی ایسا لگتا ہے تمہیں کہ میں اس معاملے میں کچھ انوالو تھا یا اس معاملے میں ذرہ برابر میری دلچسپی تھی یا میں نے اس میں کوئی غلط کاری کا جو ہے ارتکاب کیا تھا آپ پہلے اس معاملے کی تحقیق کر لیجئے میرا پروردگار تو جانتا ہی ہے کہ یہ مکر و فریب تھا مجھ پر الزام ڈالا گیا تھا اور میرے متعلق جو ہے غلط باتیں کہی گئی تھی میرا پروردگار تو ان عورتوں کے مکر و فریب سے اچھی طرح واقف ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ بادشاہ کے اوپر بھی ان کا مکر و فریب کھل جائے اس لیے بادشاہ جو ہے پہلے اس معاملے کی تحقیق کر لیں اس کے بعد جو ہے میں آؤں گا چنانچہ بادشاہ اس درباری نے جا کر کے بادشاہ کو پیغام دیا کہ یوسف تو رہائی کے لیے ایسی شرط لگاتے ہیں کہ میں جب وہاں تک جیل سے نہیں نکلوں گا جہاں تک کہ میری برات ظاہر نہ ہو جائے اور عورتوں کے معاملے میں میری تحقیق نہ کر لی جائے کہ اس میں خیانت کس نے کی تھی اور قصور کس کا ہے چنانچہ بادشاہ مصر نے ان عورتوں سے جنہوں نے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو بدکاری کے مشورے دیے تھے عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ اور اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان عورتوں سے بادشاہ مصر پوچھتا ہے تو ان کے بھائی یوسف کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے تو ان عورتوں نے سب نے ایک زبان ہو کر کے کہا کہ سبحان اللہ یوسف کے متعلق ہم نے کوئی برائی دیکھی ہی نہیں یعنی یوسف میں ذرہ برابر کسی برائی کا جو ہے اثر نہیں تھا اور یوسف اس معاملے میں ذرہ برابر جو ہے مشتبہ نہیں ہے وہ اس معاملے میں بالکل پاک صاف ہیں وہاں عزیز مصر کی بیوی بھی تھی جب ان عورتوں نے یوسف علیہ السلاۃ وسلام کے متعلق برات کا اظہار کیا ان کے پاک دمنی اور پاک بازی کا اظہار کیا تو عزیز مصر کی بیوی بھی اس وقت بول پڑی کہ میں نے جو الزام لگایا تھا وہ واقعی الزام ہی تھا میں نے ہی ان کو بہلایا اور پھسلایا تھا انہوں نے کبھی میری طرف غلط نگاہ سے دیکھا بھی نہیں ارادہ کرنا اور سوچنا اور اس کام کے متعلق کہنا تو بہت دور کی بات ہے کبھی بھی انہوں نے میری طرف غلط نگاہ سے دیکھا نہیں تھا میں نے ہی ان کو بدکاری کے اندر پھنسانے کی کوشش کی تھی عزیز مصرے کی بیوی نے اس وقت جو ہے اعتراف کر لیا چنانچہ بادشاہ کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی آپ اس معاملے میں بالکل بری ہیں اور سب آپ کے برات کی جو ہے شہادت دیتے ہیں پھر یوسف علیہ السلام والسلام جو ہے جیل سے باہر تشریف لائے اور یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی اس طرح جیل سے رہائی ہوئی یہ واقعہ ہوا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا جیل سے رہائی کا اس رکو میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی تفصیل کو جو ہے ذکر کیا ہے دیکھیے اس کا ترجمہ بقرات سمان اور بادشاہ نے کہا خواب دیکھا تھا اس نے اس خواب کی تعبیر کے لیے درباریوں کو جمع کیا اور درباریوں کو جمع کر کے اس نے یوں کہا آگے کی بات قرآن کہتا ہے قال بادشاہ نے کہا اپنے درباریوں کو جمع کر کے اپنا خواب ان کے سامنے پیش کیا انی ارا بقرات سمان بے شک میں خواب میں دیکھ رہا ہوں سات موٹی تازی گایوں کو یقلو ہن سب ان کھا رہی ہے ان سات موٹی تازی گایوں کو سات دبلی پتلی گائے ایک طرف سات موٹی تازی گائے ہیں دوسری طرف سات جو ہے لاغیر کمزور گائے ہیں وہ ایک دم سے ان پر حملہ کرتی ہے موٹی گایوں کے اوپر اور ان موٹی گایوں کو یہ دبلی گائیں کھا جاتی ہے میں نے خواب کے اندر یہ منظر دیکھا بادشاہ نے کہا بے شک میں دیکھ رہا ہوں سات موٹی تازی گایوں کو کہ کھا رہی ہیں انہیں سات دبلی پتلی گائیں ایک منظر تو یہ دیکھا وہ سب سمبولا دن اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں سات ہری بھری بالیوں کو کھجور کا جو خوشہ ہوتا ہے اس کو سمبل عربی کے اندر کہا جاتا ہے تو بادشاہ نے یوں کہا کہ کھجور کے سات خوشے ہیں جو بالکل تر و تازہ ہے ہرے بھرے ہیں اور دانوں سے بھرپور ہیں ایسے سات خوشے سات بالیاں میں نے دیکھی وہ اخرا یا بسات اور دوسری سات سوکھی ہوئی دیکھی کھوکھلی سوکھی اس میں کوئی دانہ نہیں تھا ایسے سوکھے ہوئے میں نے دیکھے سات وہ سب سم بولا دن خدر اور سات ہری بھری بالیاں وہ اخرا یا بسات اور دوسری سات سوکھی بالیاں میں نے دیکھی پھر اپنے درباریوں سے یوں کہا اس خواب کو ذکر کرنے کے بعد یا ملا اے درباریو افتونی فی رکیا میرے خواب کے بارے میں مجھے بتلاؤ ان کن تم لے اگر تم خواب کی تعبیر بیان کر سکتے ہو تم میں کوئی خواب کی تعبیر بتانا جانتا ہو تو یہ میرا خواب ہے جو میں نے دیکھا ہے اس کی تعبیر مجھے بتاؤ اس خواب کی کیا تعبیر ہے یہ تھوڑے ڈراؤنے منظر ہے پریشان کن منظر ہے تو اگر تعبیر کوئی جانتا ہے تو بتائے کہ اس خواب میں کس پریشانی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے درباریوں میں سے کوئی تعبیر کا ماہر نہیں تھا اس لیے جان چھڑانے کی کوشش کی قالو ادغات و احلام ان درباریوں نے کہا کہ یہ تو ملے جلے خواب ہے ادغاس ادغاس یہ بہو وچن ہے دغتن کی جمع ہے دغزن کا بہو وچن ہے اور دغز جو ہے عربی کے اندر گٹھڑی کو کہا جاتا ہے لکڑیاں جو ہے جلانے کی اس کو کاٹ کر کے اس کی گٹھڑی بنائی جائے تو اس کو سے یا ادغاس کہا جاتا ہے اب اس میں ہر طرح کی لکڑیاں ہوتی ہے الگ الگ قسم کی اور الگ الگ جات کی لکڑیاں گٹھڑی کے اندر تو ہوتی ہے تو وہی انہوں نے کہا کہ یہ تو ملا جلا خواب ہے اس میں کچھ باتیں ٹھیک معلوم ہوتی ہے کچھ باتیں غلط معلوم ہوتی ہے ایسے ملے جلے خواب کی کوئی تعبیر کیسے بیان کریں صاف صاف خواب ہو اچھا خواب ہو اس کی تعبیر بیان کی جائے اس میں تو ملی جلی باتیں معلوم ہوتی ہے اس کی تو کوئی تعبیر بیان نہیں کر سکتا قالو یہ جان چھوڑانے کی بات تھی قالو ادغاس و احلام درباریوں نے کہا کہ یہ تو ملا جلا خواب ہے وسا اس کے قبیل سے ہے وما نحن بتقویل الاحلام بعالمین اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے ایسے ملے جلے خواب کی کیا تعبیر بتلائیں اور اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے انہوں نے بہانہ کر لیا وہ درباری جو یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا ایک مدت تک جیل کے اندر ساتھی رہ چکا تھا وہ اس مجمع میں تھا اب اس کو یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی یاد آتی ہے کہ ہاں جیل میں ایک آدمی تھا جو خواب کی تعبیر کے سلسلے میں بڑا ماہر تھا وہ کھڑا ہوتا ہے اور بادشاہ سلامت سے عرض کرتا ہے وقال الدی نجا ہوما اور کہتا ہے وہ آدمی جس نے ان دونوں میں سے نجات پائی تھی وہ دو دو قیدی تھے اس میں سے ایک کو تو پھانسی ہو گئی تھی اور ایک کو نجات ملی تھی ایک کو رہائی ملی تھی وہ نجات والا آپ کھڑا ہو کر کے کہتا ہے وقال نجا ہوگا اور کہتا ہے وہ آدمی جس کو نجات ملی تھی ان دو قیدیوں میں سے ان دو ساتھیوں میں سے امتن اور وہ یاد کرتا ہے ایک لمبے زمانے کے بعد لمبے زمانے کے بعد اس کو بات یاد آتی ہے کہ جیل میں یوسف نامی ایک آدمی تھا جو تعبیر بتلانے کے اندر بڑا ماہر تھا وہ دکر بعد اور ایک طویل زمانے کے بعد اس کو یاد آیا تو وہ کھڑا ہو کر کے یوں کہنے لگا بادشاہ سلامت انا انبئکم بکم ہی میں اس خواب کی تعبیر تم کو بتا سکتا ہوں خود نہیں بتاؤں گا لیکن میرے پاس ایک ایسا آدمی ہے میں ایک ایسے آدمی کو جانتا پہچانتا ہوں جو خواب کی تعبیر میں بڑا ماہر ہے وہ آدمی قید میں میں ہے ہے جیل خانے پھر تعریف و توصیف یوسف علیہ والسلام کے بیان کرتا ہے کہ وہ ایسے ایسے ہیں ایسے نیک صالح دیندار آدمی ہیں اور بڑے ماہر بڑے خوش اخلاق ہیں اور خواب کی تعبیر میں بڑی مہارت رکھتے ہیں فر سلون تو مجھے بھیجو مجھے جو ہے جیل میں اس اس سے سے میری ملاقات کا بندوبست کر دو جیل میں اس سے ملاقات کا جو ہے میرے لیے انتظام کر دو تو میں اس سے پوچھ کر کے تم کو خواب کی تعبیر بتلا دوں گا انا انب بھی حکم بھی میں تم کو بتلا سکتا ہوں خواب کی تعبیر فعر سلون تم مجھے بھیجو یوسف کے پاس وہ قید میں ہے بادشاہ کی طرف سے انتظام کر دیا گیا اور جیل میں جو ہے یوسف علیہ سلاد سے اس شخص کی ملاقات ہوئی تو اب اس نے یوسف علیہ السلاۃ والسلام سے کہا یوسف صدیق اے سچے یوسف صدیق کہہ کر کے اس نے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو پکارا اسی لیے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا ایک لقب صدیق بھی ہے یوسف صدیق آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ کا لقب ہی آپ کی سچائی جیل جیل میں آپ نے جو مظاہرہ کیا تھا حسن اخلاق کا قیدیوں کے ساتھ جیسے کل تفصیل گزری اس سے سارے قیدی آپ کے معتقد ہو گئے تھے اور آپ کو صدیق کہا کرتے تھے کہ بڑے بھلے اور سچے آدمی ہیں تو اس نے اسی لقب سے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو پکارا اور خطاب کیا یوسف ایوہ صدیق اے سچے یوسف افتنا فی سبع بقرات سمان بادشاہ کا خواب اس کے سامنے ذکر کیا کہ ہمیں بتلائیے سات موٹی تازی گایوں کے بارے میں افتنا فی سبع بقرات ہمیں بتلائیے سات موٹی تازی گایوں کے بارے میں سب ہن رجا کہ ان سات موٹی گایوں کو کھا رہی ہے سات دبلی گائیں یعنی یہ خواب ہمارے بادشاہ نے دیکھا ہے کہ سات موٹی تازی گایوں کو سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہے اس کی کیا تعبیر ہے اس کے ساتھ ساتھ دوسرا منظر بھی دیکھا ہے وہ سب رسم بولا دن خود اخرا یا بسات اور سات ہری بھری بالیوں کے بارے میں اور دوسری سات خشک بالیوں کے بارے میں یہ دو منظر ہمارے بادشاہ نے خواب کے اندر دیکھے ہیں آپ ہمیں اس کی تعبیر بتلائیے لعلی يعلمون تاکہ میں لوٹ کر لوگوں کے پاس دربار میں بادشاہ کے دربار میں لوگوں کے پاس جاؤں اور ان کو جا کر کے خواب کی تعبیر بتلاؤں تو وہ جانے کہ آپ کیسی شخصیت ہیں آپ کس کمال کے مالک ہیں آپ کے نوصاف اور خوبیوں کے مالک ہیں جن کو انہوں نے برسوں سے جیل کے اندر سڑا رکھا ہے لعلی ارجع الى الناس لعلهم يعلمون تاکہ لوٹ کر میں لوگوں کے پاس جاؤں اور بتلاؤں تو وہ جانیں کہ آپ کون ہیں اور کیسی شخصیت کے آپ مالک ہیں تو بہرحال وہ درباری جا کر یہ بات کہتا ہے یوسف و ایوہ الصدیق کہ اے سچے یوسف افتنا فی سبع بقرات سمان ہمیں بتلائیے سات موٹی تازی گایوں کے بارے میں یہ سبع اجاف کھا رہی ہے ان کو سات دبلی پتلی گائیں وہ سب عسم بلادن خدرین اور بتلائیے سات ہری بھری بالیوں کے بارے میں وہ اخر یا بسات اور بتلائیے دوسری سات خشک بالیوں کے بارے میں لعلی ارجع الى الناس تاکہ میں لوٹ کر لوگوں کے پاس جا کر بتلاؤں تو لعلہم یعلمون تو پھر وہ جانے کہ آپ کون ہیں یوسف علیہ السلام والسلام نے خواب کی تعبیر بتلائی قال تزرعون سبع سنین دعبا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ سات سال تو لگاتار کھیتی کرو گے یعنی سات سال تو بالکل خوشحالی کے گزریں گے اور اس میں تمہاری کھیتیاں خوب لہ لہائے گی اور لوگوں کی کھیتیاں جو ہے خوب اگے گی لگاتار سات سال تو ایسے گزریں گے سات موٹی تازی گائے جو ہے وہ انہیں سات سالوں کی طرف اشارہ ہے جو ہرے بھرے رہیں گے قال تزرعون سبع سنین سب کھیتی کرو گے سات سالوں تک لگاتار حسد تم فدرو فی سم اور جو کچھ تم کاٹو گے اس کے ساتھ ساتھ علاج بتلا دیا کہ سات سال جو خوشحالی کے گزریں گے اس میں ایک کام تم کو کرنا ہے کہ جو کچھ کھیتی کاٹو گے جب کھیتی پک کر کے تیار ہو جائے گی اور فصل کے کاٹنے کا وقت آئے گا تو کاٹ کر اس کو گہنے کے لیے کھلیان کے اندر جب لے کر کے آؤ گے تو جو ہے جتنا کھانے کے اور استعمال کی ضرورت ہے اتنے ہی کو گہنا اور اتنے ہی سے جو ہے چھلکے اتارنا باقی کو اپنی بالیوں کے اندر اور خوشوں کے اندر چھلکوں کے اندر ہی رہنے دینا فما فما حسد تم فدرو گفی سم بولی ہی جتنی کھیتی ان سالوں کے اندر تم کاٹو گے اس کو اس کے خوشوں میں ہی چھوڑ دینا اللہ کلیل قریل مگر اتنی تھوڑی ہی جس کو تم کھاؤ گے یعنی جتنا کھانے کی ضرورت پڑے گی اتنے کو ہی نکالو گے باقی سب چھلکوں کے اندر رہنے دینا تاکہ اس کا اسٹاک رہے ذخیرہ رہے اور چھلکوں میں رہنے کی وجہ سے وہ سڑے نہیں اس میں جو ہے کیڑے نہ پڑ جائیں اگر وہ چھلکے کے اندر رہیں گے اس طرح تم جو ہے ہر سال ذخیرہ کرتے رہو گے سات سال تک تو پہلے سات سال تو خوشحالی کے ہیں موٹی تازی گایوں سے اشارہ اسی کی طرف ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کام بھی کرنے کو بتلا دیا خواب میں اس کی طرف اشارہ نہیں تھا کہ ان سات خوشحالی کے سالوں میں جو ہے ضرورت سے زائد غلے کا ذخیرہ کرتے جاؤ گے اس کا اسٹاک کرتے جاؤ گے تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا کہ سات سال تو لگاتار کھیتی کرو گے اور جو کچھ تم کاٹو گے ان سات سالوں کے اندر تو چھوڑے رکھنا اس غلے کو اس کی بالیوں کے اندر ہی مگر اتنا تھوڑا جس کو تم کھاؤ گے پھر یوسف علیہ علی والسلام نے فرمایا کہ یہ تو پہلے سات سال ہے سات موٹی تازی گایوں کی تو یہ تعبیر ہے اور یہی سات ہری بھری بالیوں کی بھی تعبیر ہے اور پھر جو سات دبلی پتلی گائیں کہ جو کھا گئی ان سات موٹی تازی گایوں کو اس کی تعبیر یہ ہے کہ ان سات خوشحالی کے سالوں کے بعد پھر سات سال قحط آئے گا دکاڑ ہوگا سات سال اور اتنا سخت قحط ہوگا کہ سات سالوں میں ذخیرہ کیا ہوا جتنا غلہ ہے وہ ان دوسرے سات سالوں کے اندر استعمال ہو جائے گا کچھ نہیں رہے گا سوائے ان تھوڑے دانوں کے کہ جس کو تم بعد میں جو ہے بو سکو اتنے تمہارے پاس رہ جائیں گے باقی سات سالوں کا ذخیرہ کیا ہوا سارا غلہ جو ہے ان قحط سالی کے سالوں کے اندر خرچ ہو جائے گا ثم من بعد ذلك سبع شداد پھر اس کے بعد دوسرے سات سال سخت آئیں گے سب شداد بڑے قحط کے بارش جو ہے ان سات سالوں کے اندر نہیں ہوگی بڑے سخت وہ سال ہوں گے دبلی پتلی گائیں اس سے اشارہ اسی کی طرف ہے تم شداد پھر کا سب بعد آئیں گے سات سخت سال یقین ماں قدم تم لہن کھا جائیں گے یہ سال اس سارے غلے کو جو آگے تم نے ان سالوں کے لیے جمع کر رکھا تھا سات سالوں میں اگلے سات سالوں میں جتنا ذخیرہ جمع کر رکھا تھا یہ سات سال اتنے سخت ہوں گے کہ وہ سارا جمع کیا ہوا ذخیرہ اور غلہ ان سات سالوں میں ختم ہو جائے گا مما تحسنون مگر تھوڑا سا غلہ تمہارے پاس رہ جائے گا جس کو تم بچا کر کے رکھ لو گے آئندہ سال بونے کے لیے بس اتنے جو ہے بونے کے جو بیج ہے اور بونے کے جو دانے ہیں اتنے تمہارے پاس رہ جائیں گے باقی سارا کا سارا ذخیرہ کیا ہوا ختم ہو جائے گا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد پھر ان سات سالوں کے بعد دوسرے سات سات سخت سال سال آئیں گے گے یا قدم تم یہ کھا جائیں اس سارے غلے کو جس کو تم نے آگے جمع کر رکھا تھا انہی آنے والے سات سالوں کے لیے اللہ کلیل اما تحسنون مگر اتنا تھوڑا رہ جائے گا جس کو تم بچا کر کے رکھ لو گے سال آئندہ بونے کے لیے پھر جب یہ سات سال قحط کے ختم ہو جائیں گے تو تم بعد داری عام آمن فی الناس ناسو فیصول پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا کہ اس میں لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور اس میں لوگ خوب کھیتی اگائیں گے یعنی پھر سات سال پورے ہو جائیں گے تو قحط ختم ہو جائے گا پھر آٹھواں سال بڑی خوشحالی کا ہوگا اور پھر معمول کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش شروع ہو جائے گی اور لوگوں کی کھیتیاں خوب لہ لے آئے گی سات سال پر پریشانیوں کا سلسلہ جو ہے ختم ہو جائے گا یہ بھی خواب سے زائد کی بات یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے بتلائی اب وہ درباری جا کر کے بادشاہ سے جو ہے خواب کی تعبیر بھی کہتا ہے اور یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اس کا جو علاج اور تفصیل بتلائی تھی وہ بھی جا کر کے عرض کرتا ہے تو بادشاہ بڑا متاثر ہوتا ہے یوسف علیہ السلاط والسلام کی شخصیت سے اور کہتا ہے کہ یہ بڑا باکمال آدمی معلوم ہوتا ہے اسے جیل سے رہا کرو اور ہمارے دربار میں حاضر کرو وقال المنی کو بھی اور بادشاہ نے کہا تو بھی اسے میرے پاس لے آؤ جیل سے اسے رہا کر دو ایسا با کمال آدمی جیل میں پڑا ہوا ہے اس سے تو ملک کو بڑا نفع پہنچ سکتا ہے بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے حکومت کو ایسا آدمی جیل میں سڑے اس کو جیل سے رہا کرو ہمارے دربار میں حاضر کرو ہم اس کو جو ہے اعزاز دیں گے وقال الملک اتونی بھی اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لے آؤ فلم رسول وہ درباری جاتا ہے یوسف علیہ سلاط والسلام سے کہتا ہے تمہاری رہائی کا آرڈر نافذ کیا گیا ہے آ جاؤ بادشاہ اپنے دربار میں تمہیں بلا کر اعزاز بخشنا چاہتے ہیں یوسف علیہ سلاۃ وسلام نے کہا کہ نہیں میں ایسے نہیں آؤں گا پہلے میری برات ظاہر ہو بادشاہ میرے معاملے میں تحقیق کرے ان عورتوں سے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے کہ کیا بادشاہ کو میرے متعلق کچھ شبہ ہے میں اس میں انوالو تھا اس بات کی جو ہے تحقیق کر لے فلم جا رسول بس جب آیا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے پاس قاصد پیغام لے کر رہائی کا سندیشہ لے کر کے پہنچا تو قال یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے کہا ارجع الى ربک اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے یوں کہو فصل سے یوں پوچھو اللہ قطع ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ دیا تھا اس معاملے کی ذرا تحقیق تو کر لو پہلے میرا معاملہ سلجھ جائے میری برات ظاہر ہو جائے اس کے بعد میں جیل سے رہا ہوں گا میرا پروردگار تو جانتا ہی ہے کہ یہ ان عورتوں کا مکرو فریب تھا ان نربی بکئی دہن علیم بے شک میرا پروردگار ان کے مکرو فریب کے متعلق خوب جانتا ہے اس لیے ہے تو میں میں اس معاملے میں اس طرح اپنی برات کی طرف یوسف علیہ السلام والسلام نے اشارہ بھی کیا کہ میں بری ہوں اور میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ اس معاملے میں میں بالکل پاک صاف ہوں لیکن بادشاہ اپنے طور سے تحقیق کر لے تو اسے بھی میری برات کا احساس ہو جائے اور اندازہ ہو جائے دیکھیے یوسف علیہ السلاط والسلام کا صبر و تحمل اور یوسف علیہ السلاط والسلام کا حوصلہ اور یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی ہمت کہ آپ اتنے سالوں سے جیل کے اندر پڑے ہیں اس ساتھی کے رہا ہونے کے بعد سات سال تو آپ نے گزارے ہیں اس سے پہلے پتا نہیں کئی سال سے آپ قید کے اندر پڑے ہوئے تھے تو سال ہاں سال سے آپ قید کے اندر سڑ رہے ہیں سال ہاں سال کے بعد اور اتنی مدت گزار دی آپ نے کہ اب گویا نا امیدی تھی رہائی کی اتنی مدت سے جیل کے اندر تھے کہ اب رہا ہونے کی امید بھی ختم ہو چلی تھی ایسے موقع پر ایک دم سے رہائی کا حکم ملتا ہے تو کون ایسا شخص ہوگا کہ جو اس وقت اپنی رہائی کے لیے شرط لگائے کوئی بھی ہو کوئی وہ کہے گا کہ پہلے نکل تو جاؤ بعد میں جو ہوگا دیکھی جائے گی یہ تو جو ہے اپنے لیے نعمت غیر مترقبہ آدمی تصور کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کا صبر و تحمل قابل رشک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوسف کا صبر و تحمل قابل رشک ہے کہ جب جیل میں رہائی کا حکم آیا تو انہوں نے فوراً اپنے لیے رہائی کو منظور نہ کیا یہ یوسف ہی کر سکتے ہیں اگر یوسف کی جگہ پر میں ہوتا تو میں اپنے لیے رہائی کو پہلے ہی منظور کر لیتا میں تو جیل سے پہلے باہر آ جاتا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یوسف علیہ سلاۃ والسلام کے صبر و تحمل کی تعریف کی کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام میں کس قدر حوصلہ تھا یوسف علیہ السلاۃ والسلام میں کس قدر ہمت تھی کہ اتنے سال جیلوں میں رہنے کے جیل میں رہنے کے بعد بھی اپنی برات سے پہلے جیل سے رہا ہونا گوارا نہیں کیا کہ پہلے میری برات ظاہر ہو جائے اس کے بعد میں جیل سے رہا گا بہرحال یہ یوسف علیہ السلاۃ وسلام کا صبر و تحمل تھا آپ کا حوصلہ اور آپ کی ہمت تھی کہ آپ نے اپنی رہائی کے لیے شرط لگائی کہ پہلے میرے معاملے میں تحقیق کر لو میری براز ظاہر ہو جائے گی تب میں جیل سے نکلوں گا اس کے بغیر جیل سے نہیں نکلوں گا بہرحال یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے کہا قال یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ارجع الى ربك اپنے پرورد اپنے مالک کے پاس اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور ان سے یوں پوچھو فصل ہو ان سے یوں پوچھو ما بال نسبت اللہ کی قطع ایدیہن ان عورتوں کا کیا معاملہ تھا جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹا تھا یا حضرات مفسرین نے ایک اور بات لکھی ہے حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھیے یہاں یوسف علیہ السلاۃ وسلام یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ذرا عزیز مصر کی بیوی سے تحقیق کر لو کہ اس کا اور میرا معاملہ کیا تھا معاملہ تو اسی کے ساتھ تھا وہ عورتیں تو فقط مشورہ دیتی تھی بعد میں جن عورتوں نے اپنا ہاتھ کاٹا تھا ان عورتوں نے تو ان کے اس عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ بدکاری کا مشورہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کو دیا تھا ابھارا تھا کہ بھائی اس کے بعد مان لو یہ تمہاری آکانی ہے یہ تمہاری محسنہ ہے تمہیں اس کے بعد کو ٹھکرانا نہیں چاہیے اصل جو معاملہ اور واقعہ تھا وہ تو عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ ہی تھا مگر اس موقع پر یوسف علیہ السلاۃ وسلام یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس عزیز مصر کی بیوی سے اس کی بیگم سے ذرا پوچھ لو کہ میرا اس کے ساتھ کیا معاملہ تھا اس کے بجائے یوسف علیہ السلاۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا ان عورتوں سے تحقیق تو کرو جنہوں نے مجھے مشورے دیے تھے کہ واقعی میں اس معاملے کے اندر ملوث تھا تمہیں شبہ ہے میرے بارے میں کہ میں ملوث تھا ان عورتوں سے پوچھو یہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے کیوں کہا یہ پیغمبرانہ شرافت ہے یہ شرافت کی انتہا ہے کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام ایک درجے میں عزیز مصر کی بیوی کے زیر احسان تھے سال ہر سال تک اس کے مکان میں رہے سال ہر سال تک اس کی پرورش میں رہے سال ہر سال تک اس کا کھاتے رہے اس لیے یوسف علیہ السلام کو سلام نہیں چاہتے تھے کہ بھلے اس نے میرے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا اور میرے ساتھ اس نے الزام تراشی کی اور مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی لیکن بہرحال میں نے اس کا نمک کھایا ہے میں اس کو کسی طرح سے رسوا اور زلیل نہیں کر سکتا یوسف علیہ السلط وسلام اگر عزیز مصر کی بیوی کا نام لیتے اور بادشاہ سے سے یوں کہتے کہ اس تحقیق کرو تو اس میں عزیز مصر کی بھی اور عزیز مصر کی بیوی کی بھی بڑی بدنامی تھی اس اس کے کے رسوائی جو ہے چرچے ہوتے لیے یوسف علیہ وسلام نے اس کی عزت کو بچایا لیکن معاملے کی تحقیق بھی کروانی تھی تو یوسف علیہ السلط وسلام نے کہا کہ ان عورتوں سے پوچھ سکتے ہو کہ میں اس معاملے میں میں کہاں تک تھا اور اس معاملے میں میری کتنی دلچسپی تھی ان عورتوں سے آپ تحقیق کر سکتے ہو یہ جو ہے پیغمبرانہ شرافت ہے اور یہیں حضرات علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اس سے ہمیں ایک ہدایت ملتی ہے اور اس سے ہمیں ایک سبق ملتا ہے کہ آدمی کبھی اپنے محسن کے احسان کو فراموش نہ کرے جس آدمی کا احسان اس کے اوپر رہا ہو اور جو آدمی وقت پر کسی کے کام آیا ہو کبھی اس سے اس کے متعلق کوئی غلطی بھی ہو جائے اور وہ برا سلوک اس کے ساتھ کرے تو بھی اس کے احسان کو اسے بھولنا نہیں چاہیے اور اپنی طرف سے حسن سلوک کا ہی اس کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے آدمی کبھی اپنے محسن کو نہ بھولے بھلے ایسا ہو جائے کہ جو ہے اس نے بعد میں کوئی نقصان بھی پہنچایا اور بعد میں اس نے تمہارے ساتھ برا سلوک بھی کیا تو بھی انتقامی کاروائی اس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے اپنا اس اپنے اوپر کیا ہوا احسان یاد رکھنا چاہیے کہ بھلے آج یہ میرے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا ہے لیکن ایک زمانے میں اس کا مجھ پر بڑا احسان رہا ہے میں اس کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا یہ حضرات علماء نے اس آیت کے ذمہ میں لکھا ہے ایک اور بات بھی کہنے سے رہ گئی وہ جیل کا ساتھی جو یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے پاس پہنچا اور جس کو یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے جیل سے رہا ہوتے وقت یوں کہا تھا کہ بھائی میرا اتنا کام کر دینا کہ بادشاہ کو میری یاد دلا دینا لیکن وہ تو بھول گیا اس نے بادشاہ کو یاد نہیں دلایا اور سات سال تک یوسف علیہ والسلام دوسرے قید کے اندر رہے اور سات سال کے بعد یہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے پاس اپنی ایک ضرورت لے کر آتا ہے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آتا ہے حضرت یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے پاس حاجت مند بن کر کے آتا ہے یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اس سے یہ نہیں کہا کہ اب اب ضرورت پڑی تو آئے سات سال پہلے میں نے ایک کام سونپا تھا وہ تو کیا نہیں اور اب ضرورت پڑے تو میرے پاس آئے یوسف علیہ السلام نے اس کا ذکر تک نہیں کیا دیکھیے آیت میں کہیں نہیں ہے یوسف علیہ السلام نے اس کو یاد بھی نہیں دلایا تھا کہ میں نے تمہیں ایک کام سونپا تھا وہ تم نے کیا نہیں اس کا ذکر تک یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا یہ بھی جو ہے مکاری میں اخلاق ہے بلند اخلاق ہیں اور ایسے ہی اخلاق کی تعلیم جو ہے ہمیں دی گئی ہے کہ ضرورت مند آدمی کی مدد کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے بھلے اس نے ہماری ضرورت کے وقت ہماری مدد کی ہو یا نہ کی ہو اس کو ایسا تانا اس موقع پر نہ دیا جائے کہ جب ہمیں کام پڑا تھا تب تو انکار کر دیا تھا اور آج جب ضرورت پڑی ہے تو ہمارے پاس آئے ہو ایک مومن کے ایسے اخلاق نہیں ہو سکتے چاہے اس نے آپ کے ساتھ ایسا کیا کہ ضرورت کے وقت آپ کے وہ کام نہیں آیا لیکن اگر آپ اس کی ضرورت کے وقت کام آ سکتے ہیں تو آپ کا فریضہ یہ بنتا ہے کہ آپ اس کی ضرورت کے وقت کام آئیں اور آپ اس کی مدد کریں یوسف علیہ والسلام نے یہی بات جو ہے کہی اور یہی بات یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے کی یہ پیغمبرانہ اخلاق ہے اور انہیں اخلاق کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے بہرحال پیغمبر اتنے اونچے اخلاق کا مالک ہوتا ہے دیکھیے عزیز مصر کی بیوی نے اتنا زبردست آپ کو رسوا کیا اور اس کی وجہ سے برسا برس آپ جیل کے اندر پڑے رہے لیکن ماضی میں اس کا جو احسان تھا وہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے نہیں بلایا اور یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے یہ پوری کوشش کی کہ اس معاملے میں اب بھی اس کا نام اور اس کی بات جو ہے چھپی رہے فقط تحقیق ان عورتوں سے کر لی جائے تو بات جو ہے بادشاہ کے اوپر واضح ہو جائے گی یہ پیغمبرانہ اخلاق تھے اور انہی اخلاق کی ایمان والوں کو جو ہے تعلیم دی گئی ہے بہرحال بادشاہ نے یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے پیغام کے مطابق اور یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی کے مطابق ان عورتوں سے تحقیق کی ان عورتوں سے پوچھا کہ بادشاہ نے قال یا بادشاہ نے ان ساری عورتوں کو بلایا اور ان سے یوں کہا ما یوسف نفسی تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے فسانا چاہا تھا یوسف کو یہاں بھی بادشاہ کا انداز ملاحظہ کیجیے بادشاہ کو یقین ہو چلا تھا اور بادشاہ کو یقین تھا کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام اس معاملے میں بری ہیں یوسف علیہ السلاۃ والسلام اس معاملے میں بالکل پاک باز ہیں اس لیے کہ ایک تو یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے یوں کہا تھا کہ آپ میرے معاملے میں تحقیق کر لو میرا پروردگار تو ان کے مکر فروغ کو جانتا ہی ہے میرے پروردگار تو معلوم ہے کہ خیانت کس نے کی ہے میں نے کی ہے یا ان عورتوں نے خیانت کی ہے تو یوسف علیہ السلاط والسلام کے اس انداز سے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ صالح آدمی ہے نیک آدمی ہے اور وہ یوں کہتا ہے کہ میرا پروردگار ان کے مکر و فریب کو جانتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے کے اندر بری ہے اس معاملے میں ان کی کوئی دلچسپی یا اس معاملے میں ان کا جو ہے کوئی تلبس نہیں ہے اس معاملے کے اندر یہ ملوث نہیں ہے وہ یقین تھا اس کو اور پہلے بھی ساری باتیں ہو چکی تھی اس لیے اس کو اندازہ تو تھا ہی اور پورا یقین تو تھا ہی کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام اس معاملے میں بری ہے اس لیے ان عورتوں سے وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یوسف کو جو پھسلانے کی کوشش کی تھی وہ کیا بات تھی وہی یعنی وہ خود یوں کہہ رہا ہے عورتوں کو کہ تم نے پھسلایا تھا یوسف کو اس لیے کہ وہ دل کی بات اس کی زبان پر آ گئی دل میں تھا کہ یوسف علیہ السلاۃ والسلام بری ہے وہ یوں نہیں پوچھ رہا ہے کہ بھائی تمہارا اور یوسف کا معاملہ کیا بنا تھا بلکہ وہ صاف یوں کہتا ہے کہ تم نے جو یوسف کو بہکانے کی اور پھسلانے کی کوشش کی تھی وہ قصہ کیا تھا وہ واقعہ کیا تھا وہ کیا بات پیش آئی تھی وہ خود جو ہے اپنی زبان سے یوں کہہ رہا ہے ما خط بکن ادراوتن یوسف عن نفسی تمہارا کیا معاملہ تھا جبکہ تم نے پھنسانا چاہا تھا یوسف کو اس کی ذات کے بارے میں وہ کیا قصہ تھا کیا یوسف کا اس معاملے کے اندر کوئی جو ہے تلوث تھا یوسف اس معاملے میں ملوث تھا ان ان ساری ساری نے نے عورتوں یک زبان ہو کر کے کہا ہا اللہ ہائے خدا اللہ کی قسم گویا کھا کر کے انہوں نے کہا ما علی نہ ہم نے تو یوسف کے بارے میں ذرہ برابر برائی کو نہیں دیکھا ہم کو ایسا محسوس ہی نہیں ہوا کہ اس آدمی کے دل میں ذرا برابر اس معاملے میں برائی ہے اس معاملے میں ذرا سا خیال اس کو برائی کا آیا ہو ایسا بھی ہمیں تو محسوس نہیں ہوا بڑا پاک باز آدمی ہے بڑا عفیف اور پاک دامن آدمی ہے کہ ایک ذرا بھی اس کے دل میں برائی کا خیال آیا ہو ایسا ہم نے محسوس نہیں کیا ہم ہم نے نے اس اس کو کو اتنا اتنا سمجھایا پٹانے کی کوشش کی مگر ہمیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ایک لمحے کے لیے بھی اس چیز کی طرف اس کا خیال گیا ہو اور اس نے تھوڑی دیر کے لیے اس کا ارادہ کیا ہو ایسا بھی ہمیں تو محسوس نہیں ہوا نہ منسوخ ہم نے نہیں جانا اس کے متعلق کسی برائی کو اب امراط عزیز بھی اور یعنی عزیز مصر کی بیوی بھی وہاں موجود تھی اس نے جو ہے اکبر ملا اعتراف کر لیا کلم کھلا سب کے سامنے اعتراف کر لیا قالت العزیز عزیز مصر کی بیوی نے کہا الان حس حس الحق اب تو حق ظاہر ہو ہی گیا یوسف کی برات سب کے سامنے ظاہر ہو ہی گئی اب میں بات کو کہاں تک چھپا سکتی ہوں انا عن نفسی میں نے ہی فسایا تھا اس کو اپنی ذات کے بارے میں میں ہی گنہ گار تھی اور میں نے ہی اس کو بدکاری کی طرف بلایا تھا آج میں یہ بات ظاہر کر دیتی ہوں اس لیے کہ معاملہ کھل ہی گیا ہے تو میں اس کو کہاں تک اب چھپاؤں قالت العزیزی عزیز مصر کی بیوی نے اس موقع پر کہا الان حس اب تو حق کھل ہی گیا انا ہو ان سے میں بات کو کہاں تک چھپا سکتی ہوں میں نے ہی اس کو اس کی ذات کے بارے میں پھنسانا چاہا تھا وہی نہبی رساجین یہ تو بڑا امانت دار آدمی تھا اس نے کبھی خیانت کی سوچی نہیں اپنے محسن کے حرم پر ہاتھ ڈالنے کی اور اس کی عزت پر بٹا لگانے کی اس نے تو کبھی سوچی نہیں یہ تو بڑا امانت دار آدمی ہے غلطی پر میں ہی تھی اور میں نے ہی اس کو پھنسانے کی کوشش کی تھی برات یوسف علیہ السلاۃ والسلام کی ظاہر ہو گئی اور تب یوسف علیہ السلاۃ والسلام جیل سے رہا ہوئے اور یوسف علیہ سلاۃ والسلام نے پھر اس کی وضاحت بھی فرمائی کہ یہ تحقیق میں نے اس لیے نہیں کروائی کہ میں جو ہے اپنے آپ کو بہت پاک باز لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں اور اپنی برتری اور اپنی پاک دامنی اور اپنا تقوا لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں اور بڑا متقی ہوں یہ میں نے اس لیے نہیں کروایا یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے اس کی وضاحت کی دکھا لیا علما ان نیلم اخن ہو کہ ایک تو مجھے عزیز مصر پر یہ بات ظاہر کرنی تھی کہ اس کی عدم موجودگی میں میں نے کبھی خیانت نہیں کی ہے وہ میرے محسن تھے اس نے میرے ساتھ ہمیشہ نعمت و احسان کا معاملہ کیا چھوٹے سے بڑا اتنی جو ہے یعنی محبت کے ساتھ اور اتنی الفت کے ساتھ اس نے مجھے چھوٹے سے بڑا کیا تو میں اس کی نمک حرامی کروں یہ میری حیرت کیسے گوارا کر سکتی ہے اس بات کو میں اس پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ جب آپ گھر میں نہیں ہوتے تھے تو کبھی میں نے آپ کے گھر میں خیانت نہیں کی آپ کے حرم کو اور آپ کے مستورات کو میں نے کبھی غلط نگاہ سے نہیں دیکھا یہ میں ظاہر کرنا چاہتا تھا عزیز مصر کے اوپر ایک وجہ تو یہ تھی یہ معاملے کی تحقیق کروانے کی لم اخنه بالغیب یہ تحقیق اس لیے کروائی تاکہ عزیز مصر جان لے کہ میں نے اس کے ساتھ خیانت نہیں کی ہے عدم موجودگی میں اس کے نہ ہونے کی صورت میں میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے اور دوسری بات یہ کہ لوگوں پر میں یہ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ جو خیانت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مکر و فریب کبھی چلنے نہیں دیتا خیانت کرنے والا ہمیشہ رسوا ہوتا ہی ہے آج نہ صحیح تو برسوں کے بعد لیکن اس کے رسوائی اور ذلتی ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاک اور گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے الْخَائِنِينَ اور اس لیے میں نے ایسا کیا کہ بے شک اللہ لوگوں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی خیانت کرنے والوں کی سازش چلنے نہیں دیتا ہے ان کا مکر و فریب نہیں رہتا ہے وہ تو بہرحال جو ہے ظاہر ہوتا ہے آج نہ صحیح دیر سے صحیح لیکن ان کا مکر و فریب کھل تو بہرحال جاتا ہے آج بات چھپ جائے گی لیکن چند سالوں کے بعد ضرور اللہ کی طرف سے ایک زمانے کے بعد ایسے مواقع اور ایسے حالات پیدا ہوں گے کہ ان کا مکر لوگوں کے سامنے کھل جائے گا ان کا فریب لوگوں کے سامنے کھل جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی سازش چلنے نہیں دیتا ہے آدمی گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ جو ہے چھپتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گھر بیٹھے بٹھائے بھی رسوا کر دیتا ہے آدمی گھر کی تنہائیوں میں ہو گناہ کرے اور وہ گناہ کرتے وقت لوگوں سے چھپ گیا لوگوں کو پتا نہیں چلا اور پھر اب تو یہ اپنے گھر میں زندگی گزار رہا ہے زیادہ باہر بھی نہیں آتا تو بھی بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات پیدا کر دیتے ہیں کہ گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کی نگاہوں میں اسے رسوا کر دیتے ہیں یا ایوہ الناس انما بغیوکم علا انفسکم اللہ نے فرمایا لوگو تمہارا تمہارا ظلم یعنی تمہارا گناہ کرنا یہ تمہاری ہی ذاتوں پر ہوگا یعنی تم جو گناہ کرو گے اس کا نقصان خمیازہ تمہیں کو بھگتنا پڑے گا خدا کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے گناہ کرو گے اللہ کی نافرمانی کرو گے اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا بگڑے گا تمہارا ہی اس کا وبال بہرحال تمہارے اوپر آنے والا ہے اس کے ببال سے بچو گے نہیں اللہ ایک صدقے دل سے توبہ کرو اور اللہ سے اس گناہ کو معاف کروا لو یہ الگ بات ہے ورنہ گناہ کا ببال تمہاری ذاتوں پر آنا ہے یہ طے ہے انما بغيكم على انفسكم بڑا سخت لہجہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں اختیار فرمایا ہے کہ لوگوں تمہارے گناہ تمہاری ہی ذاتوں پر آئیں گے ایسا مت سمجھنا کہ گناہ کر کے چھوٹ جائیں گے اس کا بوال تمہیں بہر بھگتنا ہے دنیا میں کتنا رہو گے اللہ یوں فرماتے ہیں متاع الحیات دنیا دنیاوی زندگی تو برتنے کی جو ہے چیز ہے یعنی دنیا میں تو آدمی کتنا رہتا ہے بہت بہت وہ ساٹھ سال ستر سال ایک محدود عمر لے کر کے آدمی دنیا کے اندر آتا ہے کل دنیا کی عمر پوری ہو جائے گی پھر کہاں جاؤ گے تم میں لینا مرضی حکم پھر ہماری ہی کی طرف تو لوٹ کر کے آؤ گے فرو نبی حکم بیما کن تم تعملون جو کرتے تھے وہ سارا ہم تمہارے سامنے کھول کر کے رکھ دیں گے کہ یہ تھے تمہارے کرتوت اور دنیا کی زندگی میں یہ کر کے آئے تھے اب اس کا بوال بھگتو اس لیے یوسف علیہ سلاط وسلام نے یوں کہا کہ میں لوگوں کو یہ بتلانا چاہتا تھا کہ دیکھو خیانت کرنے والوں کی گناہ کرنے والوں کی سازش اور ان کا مکر کبھی چھپتا نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ظاہر کر کے اور ان کو رسوا اور ذلیل کر کے چھوڑتا ہے ورنہ مجھے کوئی اپنے آپ کا جو ہے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پاک ظاہر کرنا مقصود نہیں تھا وہ میں ابھر رہی وہ نفسیم والسلام نے فرمایا میں اپنی ذات کی برات نہیں کرتا کہ میں بڑا پاک باز آدمی ہوں اور بڑا متقی اور پرہیزگار آدمی ہوں باللہ مجھے ایسی برات لوگوں کے سامنے اپنی نہیں ظاہر کرنی تھی ان بسو یوسف علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا تو نفس تو ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے اور نفس آدمی کو برائی کی طرف لے ہی جاتا ہے البتہ جس آدمی پر اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے وہ نفس کے مکر و فریب سے محفوظ رہتا ہے اللہ نے مجھ پر رحم فرمایا اس لیے نفس کے مکائد سے میں محفوظ رہا ورنہ مجھ میں کوئی کمال نہیں تھا اور میرے بس میں نہیں تھا کہ میں ان مقائد سے اور اس گناہ کے کام سے میں بچتا میرے پروردگار کے رحمت میری شامل حال ہوئی تو نفس کے فندے کے اندر میں نہیں آیا اور اس گناہ سے بچ سکا ورنہ میں کوئی بڑا باز آدمی نہیں ہوں کہ اپنے بل بوتے کے اوپر جو ہے گناہ سے بچ گیا یہ تو اللہ نے میری یاوری فرمائی فرمائی میری مدد فرمائی اور مجھے گناہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچایا تو نفس کے فندے میں میں نہیں پھنسا ورنہ میں بھی جو ہے اس میں آ سکتا تھا نفسی اور میں اپنے نفس کی برات نہیں کرتا اپنا تزکیہ اور اپنی پرہیزگاری لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ نفس تو برائی ہی کی طرف لے جانے والا ہے نفس میرے ساتھ بھی لگا ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ تو برائی ہی کی طرف آدمی کو لے جاتا ہے علامہ رحیم ربی مگر وہ کہ جس پر میرا پرور رحم کریں اللہ جس پر رحم فرمائے وہ نفس کے مقائد سے اور نفس کی سازشوں سے بچ جاتا ہے ورنہ آدمی نفس کی سازشوں کے اندر مبتلا ہو ہی جاتا ہے اللہ رحیم ربی مگر وہ آدمی کہ جس پر میرا پروردگار رحم کرے ان ربی لغفور الرحیم بے شک میرا پروردگار البتہ بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے یہاں حضرات علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جو مختدا اور رہبر ہو جو یعنی جس کی حیثیت معاش میں جو ہے سماج میں معاشرے کے اندر اور لوگوں کے اندر مقتدا اور رہبر کی ہو جس کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے اپنے لیے راستہ انتخاب کرتے ہوں اور جس کے پیچھے لوگ چلتے ہوں جس کی حیثیت رہبر اور مقتدا کی ہو اس آدمی کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ اس کی عزت کے اوپر کبھی بٹا نہ آئے اس کو ایسی جگہوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جس سے لوگ غلط گمان کے اندر مبتلا ہوں گے اور کبھی اس کے ساتھ کوئی بدگمانی کرے وہ بالکل بدگمانی ہے کوئی غلط اس کے متعلق سوچے حالانکہ اس نے وہ کام نہیں کیا ہے لوگ سراسر غلط ہی سوچ رہے ہیں تو بھی لوگوں کے سامنے اس کو اپنی وضاحت پیش کرنی چاہیے کہ تم میرے معاملے میں غلط سوچ رہے ہو میں نے ایسا نہیں کیا ہے یہ جو ہے آدمی کو اس کا اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پر وہ آدمی جو ایک رہبر کی حیثیت اور مقتدا کی حیثیت رکھتا ہے کہ اولن تو اپنے آپ کو بدزنی کے مواقع سے بچائے ایسی جگہ یا ایسا کام ہی نہ کرے کہ جس سے لوگوں کو غلط گمان پیدا ہو سکے بھلے وہ جائز کام کر رہا ہے مگر اندیشہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ فلانا کام کر رہا ہے غلط کام کر رہا ہے ایسا بدگمانی کا موقع ہی لوگوں کو نہیں دینا چاہیے اس لیے کہ مقتدا ہے اس کو دیکھ کر کے لوگ جو ہے یعنی اپنے لیے راہ اختیار کرتے ہیں اور اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں اس کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی تو لوگ دین کے بارے میں بدگمان ہو جائیں گے اس لیے اس کو کبھی لوگوں کو بدگمانی کا موقع نہیں دینا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بات سکھلائی کہ اتقو مواز تو ہم کہ تہمت کی جگہوں سے بچو یعنی ایسی جگہوں پر بھی نہ جاؤ کہ جس سے تمہارے اوپر تہمت آ سکتی ہے تم نے نہیں کیا تو اس جگہ پر جانے سے تمہارے اوپر تہمت آ سکتی ہے کہ یہ کام تم نے کیا اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کر کے بتایا ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات میں سے کسی کے ساتھ تھے ایک زوجہ متحرہ آپ کی ایک بیوی جو ہے آپ کے ساتھ تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی دور سے راستے کے اوپر سے گزرے آپ شاید مسجد نبوی کے سہن میں کھڑے تھے اور وہ زوجہ متحرہ آپ کے ساتھ تھی ایک صحابی دور سے راستے کے اوپر سے گزرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ ہوا کہ شاید وہ صحابی یہ سمجھیں گے کہ میں کسی پرائی عورت کے ساتھ کھڑا ہوں اس صحابی کو بلایا ان کو روکا اور یوں کہا کہ یہ میری بیوی فلانی ہے ان کا نام لے کر کے کہا کہ یہ میری بیوی فلانی ہے کوئی پرائی عورت نہیں ہے اب دیکھیں صحابی اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بدگمانی کرے اس کا امکان تھا ہی نہیں مگر پھر بھی جگہ تہمت کی تھی اس لیے کہ دور عورت پردے کے اندر تھی وہ دور سے گزر رہے تھے نہ پہچانتے تو شاید اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہو جاتا کہ پتہ نہیں کون عورت ہوگی جس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اس لیے آپ نے وضاحت کی کہ یہ کوئی اور مت سمجھنا یہ میری بیوی اور میری زوجہ ہی میرے ساتھ جو ہے کھڑی ہے آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تہمت کی جگہ سے بچنے کی کتنی تاکید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے متعلق اس صحابی سے صفائی پیش کر رہے ہیں اس لیے جو ہے تہمت کی جگہوں سے خاص کر مختلف اور رہبر آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اگر کبھی لوگوں کو بدگمانی پیدا ہو جائے جیسا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق ہوا کہ اس عورت نے الزام لگایا تھا اس لیے ممکن ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بدگمانی پیدا ہو اس بات سراسر غلط تھی لیکن چونکہ اس عورت نے الزام لگایا تھا اس لیے کوئی بدگمانی کر سکتا تھا یوسف علیہ السلاۃ والسلام کے متعلق تو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 نے اس کی کوئی قدرداری نہیں کی اے اللہ ہمیں اعتراف ہے اے اللہ ہم نے اس کے لمحات ضائع کر دیے اے اللہ تو نے مغفرت و رحمت کے بہت مواقع ہم کو دیے اے اللہ تیری طرف سے رحمتوں کی بارشیں ہوتی رہی اے اللہ مغفرتیں تیری طرف سے لٹائی جاتی رہی اے اللہ ہم ہی نا قدرے تھے اے اللہ ہم ہی کوتاح تھے کہ ان مواقع کو ہم نے گنوا دیا اے اللہ تیری رحمت کو ہم وصول نہیں کر پائے اے اللہ تیری مغفرتوں کو ہم نہیں لٹا سکے اے اللہ ہمیں اپنی کوتاہیوں کا اعتراف ہے اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمانا اے اللہ یہ چند گھڑیاں رہ گئی ہے اے اللہ اس وقت تیری طرف سے مغفرتوں کی بارش ہو رہی ہے اے اللہ جہنم سے خلاصی کے پروانے دیے جا رہے ہیں اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو وہ پروانے ہمارے ہاتھ نہ آئے اے اللہ ہم یقیناً کوتا ہے اے اللہ ہم نے بہت کوتاہیاں کی ہے اے اللہ لیکن ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ہمیں محروم نہ کرنا اے اللہ تیرے فضل کی آس لگائے بیٹھے ہیں اے اللہ تیرے کرم کے امیدوار ہیں اے اللہ تیری رحمت کے منتظر ہیں اے اللہ معاف فرما دینا اے اللہ معاف کر دینا اے اللہ اگر اس میں بھی ہم معاف نہیں ہوئے مبارک گھڑیوں میں اللہ ہم سے بڑے خسارے والا کون ہوگا اے اللہ ہم سے بڑا محروم القسمت کون ہوگا اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ ہمیں محروم نہ فرما اے اللہ ہمیں نواز دے اے اللہ ہمیں نواز دے اے اللہ یقیناً ہم تیرے بڑے گنہگار بندے ہیں اے اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ بڑی نافرمانیاں کی ہے اے اللہ تیرا کھا کر تیرا ہی کھودتے رہے ہیں اے اللہ تیری نعمتوں کو استعمال کر کے تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے ہیں اے اللہ اللہ تو نے عطاؤں میں کمی نہیں کی اے اللہ ہم نے نافرمانیوں میں کمی نہیں کی اے اللہ تو نے رحمتیں لٹانے میں کمی نہیں کی اے اللہ ہم نے تیری بغاوت و سرکشی میں کمی نہیں کی اے اللہ ہم سا نمک حرام کوئی نہیں ہے اے اللہ ہم سا احسان فراموش کوئی نہیں ہے اے اللہ ہم اپنے جرائم کا تیرے حضور اعتراف کرتے ہیں اے اللہ اپنے گناہوں کا تیرے حضور اقرار کرتے ہیں اے اللہ تیرے دربار کے اقراری مجرم ہے اے اللہ دنیا کی عدالتوں کا حال یہ ہے کہ اگر اقرار کر لیا جائے تو اسے معاف کر دیا جاتا ہے اے اللہ تیری عدالت تو اے اللہ عدالتوں کی عدالت ہے اے اللہ وہاں تو انصاف کے سوا ظلم کا نام و نشان ہی نہیں ہے اے اللہ ہم تیرے حضور اپنے سارے جرائم کا اقرار کرتے ہیں اے اللہ ہم نے وہ وہ گناہ کیے ہیں کہ جس پر تو نے قوموں کی قومیں الٹ دی ہیں اللہ جس پر تو نے قوموں کی قوموں کو تباہ کر دیا ہے اللہ ہم نے تو وہ وہ گناہ کیے ہیں لیکن اللہ اللہ تو نے ہمارے ساتھ کتنا کرم کیا تو نے کتنا رحم کیا کہ تو نے کبھی اپنی نعمتوں کو ہم سے روکا نہیں اے اللہ جن گناہوں پر تو نے عذاب بھیجے اے اللہ ان گناہوں کے کرنے پر بھی تو نے ہمیں عذاب تو کیا اپنی رحمت بھی ہم سے نہیں روکی اے اللہ تو بڑا کریم ہے اے اللہ تو ہمارا محسن حقیقی ہے اے اللہ تو ہمارا منعم حقیقی ہے اے اللہ مزید احسان ہمارے ساتھ فرما کر ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے اے اللہ گناہوں سے پاک صاف فرما دے اے اللہ تیری تانچ والی پاک صاف زندگی ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ پاک صاف زندگی ہمیں نصیب فرما دے اے اللہ نفس و شیطان سے چھٹکارا دے دے اے اللہ نفس و شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں اے اللہ نفس و شیطان نے برا حال کر رکھا ہے اے اللہ ان دونوں سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے ہمیں اپنی پناہ میں لے لے اے اللہ ہمارے ساتھ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ یہ پوری مجلس تیرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اے اللہ یہ تیرے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہے اے اللہ یہ تجھ سے تیری مغفرت کا سوال کر رہی ہے اے اللہ یہ مہینے بھر یہاں بیٹھے رہیں اے اللہ فقط اس لیے کہ تیری کتاب کی باتیں کی جا رہی تھی تیرے دین کی باتیں کی جا رہی تھی اے اللہ کوئی اور غرض نہیں تھی اے اللہ کوئی اور مقصد نہیں تھا یہ اللہ یہ بے غرض اور بے لوس ہو کر محض قرآن کریم کے نسبت سے اور دین کے نسبت کی باتوں سے اہتمام کے ساتھ جمع ہوتے رہے اے اللہ تو ہم سبوں کے جمع ہونے کو قبول فرما اللہ ہم سبوں کے جمع ہونے کو قبول فرما اے اللہ اسے ہماری زندگیوں میں انقلاب کا ذریعہ بنا اے اللہ دنیا آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ اسے شرف قبولیت سے مالا مال فرما اے اللہ ٹوٹا پھوٹا اے اللہ ہم سے جو ہو سکا ہم نے تیری توفیق سے کیا ہے اے اللہ تو ہی اس میں شرف قبولیت ڈال دے اے اللہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں تھا اے اللہ تو نے توفیق دی تو نے ہمت دی اے اللہ تو نے صحت و تندرستی دی کہ ہم روزانہ یہاں جمع ہو سکے اے اللہ یہ تیرا فضل ہوا ہمارے ساتھ تیرا کرم ہوا اے اللہ اب تو ہی اس کو قبول بھی فرما لے اے اللہ تو ہی اس کو قبول بھی فرما لے اے اللہ نجات کا ذریعہ تو ہمارے لیے بنا دے اے اللہ قرآن کریم کے ساتھ تعلق پیدا فرما قرآن کریم کے ساتھ عظمت کا معاملہ کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما اس کی تلاوت کا تو ہمیں اہتمام نصیب فرما اے اللہ ماہ مبارک کے بعد بھی اے اللہ ہمیں اپنے اپنے اپنے گھر کے ساتھ جوڑے رکھ اے اللہ جس طرح ماہ مبارک میں ہم نے حسب توفیق نمازوں کا اہتمام کیا عبادتوں کا ٹوٹا پھوٹا اہتمام کیا اے اللہ ماہ مبارک کے بعد بھی اے اللہ تو ہمیں یہ اہتمام نصیب فرما اے اللہ ہمیں یہ اہتمام نصیب فرما اے اللہ تیری توفیق کے خاص سے مالا مال فرما اے اللہ تیری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اے اللہ اپنی توفیق سے تو ہمیں مالا مال فرما اے اللہ جتنی گھڑیاں رہ گئی ہے اے اللہ اب بھی اس کی قدر دانی کرنے کی ہمیں توفیق دے دے ان گھڑیوں کے وصول کرنے کی ہمیں توفیق دے دے اور ان گھڑیوں میں ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فیصلہ فرما دے اے اللہ ہماری مغفرت کا فیصلہ فرما ہمارے والدین کی مغفرت کا فیصلہ فرما ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت کا فیصلہ فرما ہمارے متعلقین کی مغفرت کا فیصلہ فرما جو ہمارے ساتھ تعلق رکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ احسان اور سلوک کا معاملہ کرتے ہیں ہمارے ساتھ محبت رکھتے ہیں اے اللہ ان کی مغفرتوں کا فیصلہ فرما اے اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت کا فیصلہ فرما اے اللہ ہماری اس آبادی کے اوپر اپنا خصوصی فضل فرما اپنا خصوصی رحم فرما اے اللہ تمام کے اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما اے اللہ آپس کا اختلاف و شقاق ختم فرما اے اللہ پیار و پریم کی فضائیں قائم فرما اے اللہ اس کی جتنی اجتماعی ضروریتیں ضرورتیں ہیں اے اللہ ساری ضرورتوں کی اپنے خزانے غیب سے تکمیل فرما اے اللہ پانی کے مسائل ہیں اے اللہ تو ان کو آسان فرما اے اللہ اس کو تو پورا فرما اے اللہ جو لوگ اس کے لیے کوششیں کر رہے ہیں اے اللہ تو ان کی کوششوں کو بار آور فرما اے اللہ تو ان کی کوششوں کو قبول فرما اے اللہ اس میں اپنی خاص نصرت اور مدد شامل ہے حال فرما اے اللہ گاؤں کے ذمہ داران حضرات اے اللہ تو ان کو توفیق خاص سے مالا مال فرما اے اللہ قوم کے لیے اور ملت کے لیے فلاح و بہبود کے کام کرنے کے تو انہیں توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی توفیق خاص سے تو ان کو مالا مال فرما اے اللہ اپنی نصرت و مدد تو ان کے شامل حال فرما اے اللہ ہم سبوں کے ساتھ خصوصی فضل و کرم کا معاملہ فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی مرحمت فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی مرحمت فرما اے اللہ ہمیں تو تج سے مانگنا بھی نہیں آتا اے اللہ ہمیں تو تج سے مانگنا بھی نہیں آتا اے اللہ اللہ اپنے سے مانگنا تو ہمیں سکھا دے اے اللہ ہماری ساری ضرورتوں کو اپنے خزانے غیب سے پورا فرما اے اللہ جو مانگا وہ بھی مرحمت فرما جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی اپنے فضل سے ہمیں مرحمت فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور توفیل میں قبول فرما وہ صلی اللہ تعالی علی خیری خلق ہی و مولانا و اولانا محمد رب عما وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين